السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ ویریفیکیشن کی ہم نے باتیں خاصی ڈھیر ساری کر لی ہیں اور میں نے ایک وعدہ کیا تھا اس ویریفیکیشن کے ریفرنس میں کہ آپ کو کچھ ایک مزید اکاؤنٹ بیلنسز کی ویریفیکیشن میں ڈسکس کر لوں گا ایک لیکچر کے اندر اور ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو ڈفرینٹ اکاؤنٹ بیلنسز اور ڈفرینٹ کلاسز آف ٹرانزیکشن کے ریفرنس میں ویریفیکیشن کے پوائنٹس میں نے آلریڈی آپ کے ہینڈ آؤٹس میں پرووائڈ کر دی ہیں تو ڈیٹیل سے آپ خود پڑھیں گے چند ایک مزید کچھ آئٹمس ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں سو so, ویریفیکیشن کے ریفرنس میں ہمارا آج کا لیکچر لاسٹ لیکچر ہوگا اس کے بعد ہم نے پھر کچھ مزید باتیں کرنی ہیں آڈیٹ ٹیکنیک کے ریفرنس میں جس میں سیمپلنگ وغیرہ کی باتیں بھی آئیں گے سو so, آج جو میں نے ویریفیکیشن کے لیے اکاؤنٹ بیلنس سلیکٹ کیا ہے وہ ہے stock in trade and stores and spares اس سے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ آڈیٹر کیا سبسٹینٹیو پروسیجرز اپناتا ہے اس کو ویریفائی کرنے کے لیے سب سے پہلی بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی کسی اکاؤنٹ بیلنس کو ویریفائی کرنا ہو تو اس کے لیے اوپننگ بیلنس کو سب سے پہلے ویریفائی کیا جاتا ہے اوپننگ بیلنس کیسے ویریفائی ہوتا ہے پچھلے سال کی آڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس سے اس کو ویریفائی کیا جاتا ہے یا اپنے پچھلے سال کی آڈیٹ فائل سے آپ اس کو ویریفائی کر لیں وہ بھی ایک آتھینٹک آپ کے پاس ڈاکیومینٹ ہے اس کی ویریفیکیشن کے لیے اب یہاں پر اسٹاک ٹریڈ کو یا اسٹورز اینڈ اسپیئرس کو ویریفائی کرنے کے لیے اس کے اوپننگ بیلنس کو ویریفائی کرنے کے لیے بھی آپ پریویس ایئر کی بیلنس شیٹ ہی کو دیکھیں گے باتیں مزید آگے لے جانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ stock in trade and stores and spares یہ چیز کیا ہے when talk about stock in trade تو اس کا مطلب ہے یہ وہ چیز جس کو آپ نے بیچنا ہے فنشڈ گڈس فنشڈ گڈس کا اسٹاک اور جب ہم بات کرتے ہیں اسٹور اینڈ اسپیئر کی تو اس میں ڈفرینٹ سپلائیز آ جایا کرتی ہیں جن میں کہ را مٹیریل بھی آ جاتے ہیں ان ڈائریکٹ مٹیریل کی سپلائیز بھی آ جایا کرتی ہیں اسپیئر پارٹس بھی آ جایا کرتے ہیں اور بعض صورتوں میں تو آپ کی شپنگ سپلائیز جو کہ آپ نے پیکنگ مٹیریل رکھا ہوا ہے وہ بھی آ جایا کرتا ہے اور آفس سپلائز جو کہ آپ کی اسٹیشنری وغیرہ کے طور پر یوز ہوتی ہیں ان کو بھی آپ اسٹورز اینڈ اسپیئرز میں ہی لے لیا کرتے ہیں سو so, ہم ان تمام کو اب ویریفائی کرنے جا رہے ہیں پہلا اسٹیپ آئی ٹولڈ یو کہ ہم کیا دیکھیں گے اوپننگ بیلنس کو ویریفائی کریں گے اوپننگ بیلنس کہاں سے ویریفائی ہوگا پریویس ایئر کی بیلنس شیٹ جو کہ آڈیٹڈ ہے وہاں سے نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے جی ایگزامن کریں stock taking instruction client and a for stock count آپ اس چیز کے بارے میں خیال رکھیں گے کہ جو انسٹرکشنس آپ کے کلائنٹ نے اسٹاک کاؤنٹ ٹیم کو دی ہیں کیا وہ انسٹرکشن درست ہیں ایڈیکویٹ ہیں وہ اسٹاک کاؤنٹنگ کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو کور کر لیتی ہیں if yes okay you are satisfied کہ جی اسٹاک کاؤنٹنگ سے متعلق جو انسٹرکشن ہیں وہ درست ہیں کیونکہ اگر اسٹاک کاؤنٹ درست نہیں ہوتا تو money value of the stock کبھی بھی درست ڈٹرمن نہیں کی جا سکتی لہذا اسٹاک کاؤنٹ کا درست ہونا ضروری ہے اب اسٹاک کاؤنٹ کرنا کس ٹیم نے ہے جو آڈٹ کی ٹیم ہے ان کے اپنے سٹاف نے سٹاک کاؤنٹ کرنا ہے اور سٹاک کاؤنٹ کرنے کے لیے انسٹرکشنز آپ کا آڈٹ کلائنٹ پرووائڈ کرتا ہے آپ نے ان انسٹرکشنز کو دیکھنا ہے کہ کیا یہ درست ہیں اب ان انسٹرکشنز میں لمبی ڈیٹیلز ہوتی ہیں کہ کتنے بجے سٹاک کاؤنٹ شروع ہوگا اور کیا پروسیجر اپنائے جائیں گے کس طرح سے کاؤنٹنگ ہوگی کس طرح سے آپ نے اس کی گروپنگ کرنی ہے وغیرہ وغیرہ بے شمار آئٹمس ہیں اسٹاک کاؤنٹ کی انسٹرکشن میں بہرحال وہ آپ نے اسٹاک کاؤنٹ کی انسٹرکشن منگوانی ہیں اس سے یہ ایک آڈیٹر کے طور پہ اسٹاک کو ویریفائی کرنے کے لیے آپ کا اسٹیپ ہے آپ نے ان انسٹرکشن کی ایجوکیسی چیک کرنی ہے یہ اسٹیپ کرنے کے بعد نیکسٹ اسٹیپ کی طرف ہم چلتے ہیں observe counting of inventory at the selected locations اب آپ نے انسٹرکشن تو پہلے دیکھ لی اس پہ آپ سیٹسفائی ہو گئے کہ انسٹرکشن ٹھیک تھیں بہرحال ایک کام آپ کا اس دن سے تعلق رکھتا ہے جس دن کاؤنٹنگ ہو رہی ہے آپ نے اسٹاک بیلنس کی ویریفیکیشن کے لیے جس دن آڈیٹ کلائنٹ کا سٹاف سٹاک کاؤنٹ کر رہا ہے آپ نے وہاں پر پہنچ جانا اور آبزرو کرنا ہے پہلے سے آپ نے کچھ لوکیشن سلیکٹ کی ہوں گی کہ فلانی فلانی لوکیشن پر ہم پہنچیں گے وہاں پر آپ نے آبزرو کرنا ہے کہ سٹاک کاؤنٹ درست ہو رہا ہے جسٹ آبزرویشن ہے آپ کی آپ کی موجودگی میں سٹاک کاؤنٹ ہو رہا ہوگا آپ سے آبزرو کریں گے کہ ٹھیک سٹاک کاؤنٹ ہو رہا ہے according to the instruction provided ہو رہا ہے وہ جو انسٹرکشن ہیں ان کے مطابق ہی اسٹاک کاؤنٹ کیا جا رہا ہے یا نہیں نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے ویریفکیشن میں کہ چیک کریں final summary of stock from the stock count sheets آپ نے فائنل سمریز کو چیک کرنا وہ جو اسٹاک کاؤنٹ کرنے کے بعد آپ نے سمری بنائی ہے آئی مین کلائنٹ نے جو سمری بنائی ہے ان کو آپ نے چیک کرنا کہ آڈیٹ کاؤنٹ کے بعد وہ درست ہیں اور وہ جو اسٹاک کاؤنٹ کی شیٹس ہیں ان سے مطابقت رکھتی ہیں یا نہیں کیونکہ اسٹاک کاؤنٹ کے وقت تو شیٹس ڈیٹیل کے ساتھ بنائی جا رہی ہوتی ہیں اور پھر بعد میں ان کو سمرائز کیا جاتا ہے تمام کلاسز کے مطابق کہ جس جس کلاس کے سٹاکس پڑے ہوئے ان تمام کو پھر سمرائز کیا جاتا ہے وہ آپ نے چیک کرنی ہے ویریفیکیشن میں ٹیسٹ آف ڈیٹیل کر رہے ہیں نا اب ہم ڈیٹیل سے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ جی کیا کیا چیزیں انہوں نے ٹھیک کی ہوئی ہیں یا نہیں کی ہوئی اس لیے آپ سمریز کو بھی دیکھ رہے ہیں اکاؤنٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں نیکسٹ ہم ریویو کریں گے اور چیک کریں گے اسٹور ریکارڈ کیپنگ کو اب وہ جو اسٹور میں گو ڈاؤن میں ویئر ہاؤس میں جو ریکارڈ کیپنگ ہو رہی ہے ان سے متعلق ہم چیکنگ کریں گے ان کو ہم ریویو کریں گے فار ایگزامپل وہاں پر بن کارڈ ہمیں نظر آتے ہیں ان پر کس طرح سے ریکارڈ کیپنگ کی جاتی ہے اس چیز کو چیک کریں گے جن سورس ڈاکیومینٹس کو یوز کرتے ہوئے اسٹور میں موجود ریکارڈز میں انٹری کی جاتی ہے وہ چیز ہم چیک کریں گے کہ وہ ٹھیک اسٹور کیپنگ ہو رہی ہے اکارڈنگلی اسٹور میں جو ریکارڈ پڑے ہوئے وہ ٹھیک مینٹین کیے جا رہے ہیں وہاں پر ڈفرینٹ ٹرانزیکشن کو ڈفرینٹ ڈاکیومینٹس کے اوپر جو ریکارڈ ہوئی ہوئی ٹرانزیکشن ہیں ان کو ہم چیک کریں گے کہ وہ درست ہیں یا نہیں اس لیول پر بھی ہم نے دیکھنا ہے کیونکہ اس کو بعد میں ہم نے ریکنسائل کرنا ہے ایکچوئل جو اسٹاک کاؤنٹ ہوا ہے اس کے ساتھ لہذا اس کا درست کیپ ہونا ضروری ہے نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے check that slow moving damaged and obsolete inventories are segregated اب کچھ انوینٹری آئٹمز ایسی ہوتی ہیں جو کہ بہت زیادہ تیزی سے ٹرن اوور نہیں ہوتی جن کی ان کی ٹرن اوور ریشو بہت کم ہوتی ہے ہم ایک تو وہاں پر اینالیٹیکل پروسیجر بھی لگا کر ان کی موونگ یا ٹرن اوورس کو چیک کریں گے store turn turn turn over over over ratio ratio یا یا مٹیریل اسٹاک کے ذریعے سے کہ کتنی زیادہ ٹرن اوور ہے ان کی کتنی مرتبہ یہ چیز جو ہے وہ بک جاتی ہے دوبارہ خریدی جاتی ہے وہاں سے ان کی معلوم ہو جائیں گی ٹرن اوورس اور پھر جو سلو موونگ ہوں گی جو بہت کم مرتبہ ایک سال کے اندر استعمال ہوتی ہیں ان کو سیگریگیٹ کرنے کی بات کریں گے کہ کیا ان کو سیگریگیٹ کیا گیا سلو موونگ ہے پھر ڈیمیجڈ ہیں جو ڈیمیج اسٹاک ہے that should also be segregated obsolete ہے اوبسلیٹ مینس آؤٹ ڈیٹڈ جو آؤٹ ڈیٹڈ اسٹور آئٹمس ہوں گی جو کہ اب استعمال ہی نہیں ہو رہی جن کو ہم نے اب استعمال نہیں کرنا ان کو بھی ہم سائٹ پر کر دیں گے کہیں گے کہ سائٹ پر کرو اس کو کیونکہ اب ان کی الگ سے ویلویشن ہوگی آپ ایک چیز جانتے ہیں آئی اے ایس ٹو کے مطابق انوینٹری کی valuation lower of cost and net realisable value ہوتی ہے لہذا جو سلو موونگ ہوں گی یا جو آبسلیٹ ہوں گی یا جو ڈیمیجڈ ہوں گی ان کو سائڈ پر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی ان کی مارکیٹ میں ویلیو ان کی ایسٹیمیٹڈ سیلنگ پرائز جو مارکیٹ سے ملنے کی امید ہے وہ گر چکی ہوئی ہیں اسپیشلی ڈیمیجڈ یا آپسلیٹ کی لہذا ہم ان کو الگ سے دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی کاسٹ کیا ہے تاکہ ان کی ہم الگ سے این آر وی ڈیٹرمن کر سکیں اور کمپیئر کر سکیں یہ ریزن ہے نیکسٹ اسٹیپ پہ چلتے ہیں چیک کٹ آف اب یہ کٹ آف کے بارے میں ہم پہلے بھی بڑی ڈیٹیل سے بات چیت کر چکے ہوئے ہیں کہ ڈفرینٹ امپورٹینٹ ڈاکیومینٹس کے لاسٹ سیریل نمبرز پر آ کر ہم کٹ آف لگا دیتے ہیں کہ اس سال میں اس سیریل نمبر سے نیکسٹ کی کوئی ٹرانزیکشن ریکارڈ نہیں کی جائے گی اب انوینٹری کے ریفرنس میں کٹ آف کی بہت اہمیت ہے لائک ریسیوڈ نوٹ کا کٹ آف آپ کی سیلس انوائسیز کا کٹ آف ڈسپیچ نوٹس کا کٹ آف اب یہ تمام کٹ آفس جو ہیں یہ انوینٹری کے فائنل بیلنسز کو ڈٹرمن کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں لہٰذا آپ کٹ آفس کو چیک کریں گے ویریفیکیشن میں اوکے نیکسٹ پوائنٹ پہ چلتے ہیں چیک کریں گے ہم calculation of rates to be for inventory اب یہ ایک بہت اہم مرحلہ یہاں پر یاد رہے کہ جتنا اہم اسٹاک کاؤنٹ ہے اتنا ہی اہم ریٹ بھی ہے کیونکہ اسٹاک کاؤنٹ اور ریٹ یہ دونوں مل کر آپ کو ویلیو دیتے ہیں اس انوینٹری کی اب ریٹ کی ڈٹرمینیشن اس کے لیے آئی ایس ٹو آپ کو رہنمائی دیتا ہے وہاں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ جی ریٹ کو کیسے ڈٹرمن کیا جائے گا آپ آڈیٹر ہیں آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ کیا ان اکاؤنٹینٹس نے جس ریٹ کو اپلائی کرنا ہے وہ ریٹ درست کیلکولیٹ کیا ہوا ہے یا نہیں اس کے لیے ٹیکنیکس ہیں جو آئی ایس ٹو کے اندر ڈسکس ہوئی ہوئی ہیں جیسے اسٹینڈرڈ کاسٹنگ ایک ٹیکنیک ہے کہ ہم اسٹینڈرڈ ریٹ پہلے ڈٹرمن کر لیا کرتے ہیں اور اس اسٹینڈرڈ ریٹ کو اپلائی کرتے ہیں بعد میں ویریئنسز کو دیکھ لیتے ہیں بہرحال ان ٹیکنیکس میں تو اس وقت میں نہیں جاؤں گا لیکن البتہ آپ کو تھوڑا سا ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جو ریٹ آپ نے چیک کرنا ہے اس میں آپ نے کیا کچھ چیک کرنا ہے آپ کو کاسٹ کے تین ایلیمنٹس معلوم ہیں direct material cost direct labour cost and factory overhead cost I S two ان کو دو پارٹس میں بتاتا ہے کہ direct material cost and conversion cost conversion میں یو نو ویری ویل کے direct labour and factory overhead cost دونوں آ جایا کرتی ہیں سو دیکھنا آپ نے یہ ہے کہ جو ریٹ ڈٹرمن کیا گیا ہے کوانٹٹی کو اپلائی کرنے کے لیے کیا وہ ریٹ ڈائریکٹ میٹیریل کاسٹ اور کنورژن کاسٹ کے ایلیمنٹس کو کور کر رہا ہے یا نہیں یوں آپ اس ریٹ کی ایکوریسی کو چیک کریں گے سو ریٹ بہرحال آپ نے چیک کرنا ہے کہ جو ریٹ اپلائی کیا جا رہا وہ درست ہے یا نہیں اس کی درستگی according to the international accounting standard number two آپ نے چیک کرنا کلیئر نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے اس میں اسٹاک ویلویشن کا اب اسٹاک ویلویشن آپ سے میں ابھی ذکر کر چکا کہ ہم نے cost and net realisable value ان دونوں میں سے جو لوور ہیں ان کو ہم نے لینا ہوتا ہے یہاں پر کچھ اسٹوڈینٹ اسٹاک ویلویشن سے سمجھتے ہیں شاید فائیو فور ویٹڈ ایوریج کی بات کی جائے گی نہیں ویلویشن مینس کہ وہ value that will be shown in balance sheet as carrying amount اور وہ والی ویلو تو کاسٹ یا نیٹ ریئلائزبل ویلو ان دونوں میں سے جو لوور ہوتی ہے اس کو لیتے ہیں نا آپ ہاں as far as FIFO اور weighted average is concerned methods to determine cost of the inventory inventory کی کاسٹ آپ فائیو یا ویٹی ڈیوریج کے ذریعے سے معلوم کر رہے ہوتے ہیں وہ فائیو یا ویٹی ڈیوریج جو بھی آپ اپروپریٹ سمجھتے ہیں اس کے ذریعے سے آپ کاسٹ ڈیٹرمن کر لیں گے اس کاسٹ کو آپ کمپیئر کریں گے نیٹ ریئلائزبل ویلو کے ساتھ اور جو ان دونوں میں سے لوور ہوگی اس کو آپ ویلویشن کے لیے لے جائیں گے سو آپ نے ایز این آڈیٹر چیک کرنا ہے کہ کیا آپ کے اس آڈیٹ کلائنٹ کے اکاؤنٹینٹ نے صحیح ویلو ڈٹرمن کی یا نہیں اور یہاں پر ایک اور بات بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے دیکھیں آڈیٹر اچھا وہی ہے جس کو اکاؤنٹنگ کا نالج بہت اچھے طریقے سے معلوم ہے ساری اکاؤنٹنگ کی باتیں جو اکاؤنٹنگ کے نالج میں ساؤنڈ ہے اب یہاں آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ انوینٹری کی جب بھی ویلیویشن کی جاتی ہے آئٹم بائی آئٹم بیسس پر اس کی کاسٹ اور اس کی نیچرائزل ویلیو کو کمپیئر کیا جاتا ہے یا ایٹ لیسٹ گروپس کی بیسس پر اس کو کمپیئر کیا جاتا ہے تو آپ نے یہ بات چیک کرنی ہے ویلیویشن کے لیول پر کہ کیا کاسٹ اور نیچرلائزبل ویلیو یہ ان ٹوٹل تمام اسٹور آئٹمس یا اسٹاک آئٹمس کی اکٹھی کر کے ان تمام کی اکٹھی این آر وی کے ساتھ کمپیئر کی گئی ہے یا آئٹم بائی آئٹم لے کر چلے ہیں آپ اس چیز کو آپ نے چیک کرنا ہے تب جا کے ویلویشن کے بارے میں آپ کی تسلی ہوگی کہ ٹھیک ویلویشن ہوئی ہوئی ہے کلیئر نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں کہ چیک کریں گے the source documents for purchase purchase return and consumption اب یہ سورس ڈاکومینٹس کی چیکنگ آپ جانتے ہیں کہ اس کو واؤچنگ کہتے ہیں یا واؤچنگ کے سٹیج پر بات آ گئی کہ جن انوائسز سے ٹوٹل کاسٹ کو ڈٹرمن کیا گیا ان انوائسز کو چیک کریں کیونکہ ٹوٹل کاسٹ ان انوائسیز سے آپ نے پک کی اور اس کاسٹ کو آپ نے استعمال کیا پر یونٹ کاسٹ ڈٹرمن کرنے کے لیے انوینٹری سے متعلق جو ریلیٹڈ بات ہے وہ پر یونٹ کاسٹ ہے لیکن بہرحال پر یونٹ کاسٹ آپ نے کیلکولیٹ کرنے کے لیے سپورٹنگ ڈاکومینٹس تک تو پہنچنا ہے نا پرچیز ان وائس وہاں سے پرچیز پرائس معلوم ہوئی پھر آپ کو معلوم ہے کہ اس سے متعلق اور بھی بے شمار ڈاکیومینٹس ہیں جو سپورٹنگ ڈاکیومینٹس کاسٹ آئٹمس کو لیے ہوئے ہوتے ہیں جس میں کہ ڈائریکٹ لیبر سے متعلق پے رول کی کاسٹ ہے فیکٹری اوور ہیڈ سے متعلق بے شمار کاسٹ ہیں ان تمام سورس ڈاکیومینٹس کو جو کہ ان کاسٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ان کو آپ نے چیک کرنا ہوگا کیونکہ ان سے ہی کاسٹ پر یونٹ ڈٹرمن کی گئی ہوگی جس کو کہ ریٹ کے طور پر اپلائی کیا گیا ہوگا جو انوینٹری کاؤنٹ کی ہے اس کے اوپر لہذا آپ نے سورس ڈاکومینٹس کو بھی چیک کرنا ریکنسائل کریں کلوزنگ بیلنس کو اوپننگ کے ساتھ یہ کس طرح ہوگا یہ جی opening balance of inventory plus purchase minus purchase return minus cost of sales وہ جو کاسٹ آف گڈ سولڈ ہوں گی ان کو مائنس کر دیں گے یا کنزمپشن کاسٹ کو مائنس کر دیں گے تو ہمارے پاس کلوزنگ بیلنس اس انوینٹری کا آ جائے گا سو ہم نے یہ ریکنسیلیشن بتانی ہوگی دیکھنی ہوگی کہ آپ کی کیا کلوزنگ انوینٹری اور اوپننگ انوینٹری میں جو موومینٹ ہے وہ ریکنسائل ہو جاتی ہے ان کے ساتھ جو کہ موومینٹ ہونا چاہیے یعنی کہ پرچیز ہیں یہ ابھی میں بات کر رہا ہوں اس وقت اسٹور سے متعلق کیونکہ جو اسٹور آئٹمس ہیں یا ٹریڈنگ کنسرن سے متعلق جو اسٹاک ان ٹریڈ ہے ابھی یہاں پر ریکنسیلیشن میں بات نہیں کر رہا جو کہ مینوفیکچرڈ گوڈس کی ریکنسیلیشن ہے اس میں تو بے شمار پھر چیزیں آپ کی آئیں گی فی الحال آپ کی اسٹور آئٹمس جو ہیں ان کی ریکنسیلیشن میں آپ کیا کریں گے کہ اوپننگ بیلنس اس میں پرچیز پرچیز ریٹرن اب یہ ٹوٹل اویلیبل آپ کے پاس آ گئی نا اسٹور آئٹمس جو کہ آپ کنزیوم کر سکتے تھے اس میں سے کنزیومڈ آئٹمس کی کاسٹ کو جب آپ لیس کر دیں گے تو آپ کے پاس کلوزنگ انوینٹری کا بیلنس آ جانا چاہیے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ کلوزنگ بیلنس آ جاتا ہے اس طرح سے یا نہیں یہ ریکنسلیشن آپ نے بنانی ہوگی کلیئر اور لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم انشیور کریں گے کہ کیا انوینٹریز کی فائنینشل اسٹیٹمنٹ میں according to the requirement of International Accounting Standard number two ہے یا نہیں اور جہاں پر کہیں کمپنیز آرڈیننس کی اپلیکیشن کی بات آئے گی تو کیا ان کو وہ اکارڈنگلی پورا کر رہی ہیں پریزنٹیشنز یا نہیں بہرحال ہم نے لیجسلیشن اور ریگولیشن کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے سو آئی ایس ٹو کو انفیکٹ کمپنیز آرڈیننس بھی ایکسپٹ کرتا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ آئی اے ایس ٹو کے مطابق انوینٹری کی پریزنٹیشن فائنینشل اسٹیٹمنٹ میں شو ہونا چاہیے جو بھی اس کی وہ ریکوائرمنٹس ہوں گی آئی ایس ٹو کی اب میں اس وقت آئی ایس ٹو آپ کو نہیں پڑھا رہا آپ نے بہرحال فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں آئی ایس ٹو پڑھ لیا ہوا سو so, یہ جو باتیں میں نے ڈسکس کی آپ کے ساتھ یہ stock in trade stores and spares کے ریفرنس میں ویریفکیشن کے اسٹیپس تھے ابھی آج ہم کچھ مزید اکاؤنٹ بیلنسز اور کلاسز آف ٹرانزیکشن کی طرف بھی چلتے ہیں جن میں کہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا ابھی ڈائریکٹر فی کو interest on long term loans کو ڈپریسیشن آن فکسڈ ایسٹس کو اور اسٹاف لونس کو اچھا بھائی ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ تمام باتیں اگر ٹائم اویلیبل ہوا تو آج کور ہو سکتی ہوئی تو کر لیں گے کور اگر آج یہ باتیں کور نہ ہو سکتی ہوئی تو بہرحال یہ آپ کے ہینڈ میں موجود ہیں کوشش میں کرتا ہوں کہ میں تمام باتیں آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کر لوں جو چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کی صورت میں تاکہ آپ کو ایک کانفیڈینس ہو جائے کہ ہم نے ڈفرینٹ کلاسز آف ٹرانزیکشنس کو بھی ویریفائی کرنا سیکھ لیا انفیکٹ یہ ڈفرینٹ ایکسپینسز ہیں ان کی ویریفیکیشن کے اسٹیپس کیا ہیں وہ میں آپ کے ساتھ اس وقت ڈسکس کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلی بات ہم ڈسکس کریں گے ڈائریکٹرز فی کے ریفرنس میں یاد رکھیے کہ ڈائریکٹرز فی یا ڈائریکٹرز ریمونریشن یہ جو بھی ڈائریکٹرز ہوں گے ان کو آپ ریمنریٹ کر رہے ہوتے ہیں ایز سچ یہ آپ کہہ لیں کہ سیلریز کی ہیں لیکن پے رول سے ہٹ کر ان کو ہم دیکھتے ہیں اور ان کا سپریٹ ڈسکلوجر موجود ہوتا ہے آپ کی انکم اسٹیٹمنٹ میں ان کو نارمل سیلریز کے ساتھ ڈسکلوز نہیں کیا جاتا الگ سے ڈسکلوز کیا جاتا ہے ریمونریشن کو تو اس کلاس آف ٹرانزیکشن کو کس طرح ویریفائی کرتے ہیں اس میں سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ ایگزامن کریں گے article of association of the company کو to ascertain mode of determining rates of fee کیونکہ آرٹیکل آف ایسوسیشن ڈائریکٹرس کی پاور کے بارے میں بھی بات کر رہا ہوتا ہے اور ڈائریکٹرس کو ہم نے کس طرح سے پے کرنا ہے اس کے بارے میں بھی بات کر رہا ہوتا ہے whatever the mode of payment is whatever the rate is ہم جس طرح سے بھی اس کو ڈیٹرمن کرتے ہیں واٹ ایور دیٹ از اس پر فی الحال کوئی بحث نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہم آڈیٹر ہیں ہم آڈیٹر کی نگاہ سے یہ دیکھیں گے کہ جو بھی کیلکولیشن کا طریقہ کار ہے ڈائریکٹر کی ریمونریشن کو بنانے کا کیا وہ آرٹیکلز آف ایسوسیشن میں موجود ہے آپ آرٹیکلز آف ایسوسیشن کی کاپی میں اس کو چیک کریں گے پہلا اسٹیپ نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ ایگزامن کریں گے minutes of the meetings to ensure that only the fee rates agreed are paid to the directors کہ ڈائریکٹرز کو ان ریٹس کے علاوہ اور کچھ نہیں پے کیا جا رہا یہ بات میٹنگس کے منٹس سے ہمیں مل جایا کرتی ہیں کہ اگر کوئی ادر وائز ڈسیزن ہوا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی میٹنگس کے منٹس میں موجود ہوگا لہذا ہم اس چیز کے لیے بورڈ میٹنگس کے منٹس کو بھی چیک کریں گے نیکسٹ پوائنٹ کمس کہ where fee is payable according to attendance at meetings examine attendance attendance to ensure that only is paid اب ڈائریکٹرس کو میٹنگس کی بھی فی پے ہو رہی ہوتی ہیں اب اگر ان میٹنگس سے متعلق ان ڈائریکٹرس کو فی پے ہو رہی ہے کہ جی انہوں نے میٹنگ اٹینڈ کی تھی اس لیے ہم انہیں پے کر رہے ہیں ادروائز ہم انہیں پے نہیں کرتے کیونکہ جو نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز ہوتے ہیں جو کمپنی کے افیئرز میں ایکٹیولی انوالو نہیں ہوتے میٹنگز میں جب وہ آتے ہیں تو بہرحال ان کو پے کیا جاتا ہے پھر ان کی فی پے کی جاتی ہے تو اس چیز کو پھر اٹینڈنس سے ہم پھر ویریفائی کریں گے کہ یہ ڈائریکٹر اس میٹنگ میں موجود تھے یا نہیں وہاں سے اس چیز کی ویریفیکیشن ہوگی پھر یہ بات انشور کی جائے گی کہ کیا proper receipt is open from the P اب یہ دوبارہ سے واچنگ کے لیول کی بات آ گئی کہ ہم نے آڈیٹرز نے اس بات کو واچ کرنا ہے کہ اگر ڈائریکٹرز کو پے کیا گیا تو کیا ان سے اکنالجمنٹ لی گئی ریسیو انہوں نے کیا اس چیز کو اس کے لیے ریسیٹ چیک کریں گے ڈائریکٹر از دا پے جو بھی چیک کے ذریعے سے انہوں نے اماؤنٹ ریسیو کی ہوگی اس کی ہم اکنالجمنٹ چیک کریں گے پھر آخری بات یہ آ جاتی ہے کہ اس کا پروپر ڈسکلوئر چیک کیا جائے گا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں کیا وہ according to the requirement of companies ordinance 1984 ہے یا نہیں میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا تھا کہ ڈائریکٹرز ریمونریشن سپریٹلی ڈسکلوز ہوتی ہیں تو ڈسکلوجر کے بارے میں بھی تو ہمیں سبسٹینٹیو پروسیجر میں چیک کرنا ہوتا ہے نا آپ کو پتا ہے ایسرشن ڈفرینٹ لیول پر ہوتی ہیں یہ چیز ہم نے ڈسکس کی ہوئی ہے اکاؤنٹ بیلنس کے لیول پر کلاسز آف ٹرانزیکشن کے لیول پر اور ڈسکلوجرس کے لیول پر تو ہم نے ویریفیکیشن کے اندر ٹیسٹ آف ڈیٹیل میں ایٹ ڈفرینٹ لیول چیک کرنی ہوتی ہے نا کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ میں جو جو ہیں تو ڈسکلوجرس کے لیول پر بھی ہم یہ چیز پھر چیک کرتے ہیں کہ جی یہ ڈائریکٹرس کی ریمونریشن پراپرلی ڈسکلوز ہو رہی ہے یا نہیں سو so جناب یہ ڈائریکٹرس کی ریمونریشن کے بارے میں ویریفیکیشن کے اسٹیپس اب ہم ڈسکس کریں گے interest on long term loan کو کس طرح سے ویریفائی کیا جاتا ہے اب یہ interest on long term loan پہلے اس کی حیت کو آپ پہچان لیں کہ ہے کیا چیز like interest on debentures like interest on bank loans like interest on loan certificates جو بھی انٹرسٹ بیئرنگ ڈیٹس ہیں ان کے انٹرسٹ کی بات ہونے جا رہی ہے انٹرسٹ کی کیلکولیشن کے بارے میں آپ ایک موٹا سا اصول پہلے ذہن میں رکھ لیجئے کہ interest is calculated on the amount due for the period due بڑا موٹا سا اصول ہے ٹائم پرپورشنیٹ پر بیس کرتا ہے انٹرسٹ آپ نے جب بھی انٹرسٹ کی کیلکولیشن کرنی ہے یا آڈیٹر ہونے کے ناطے آپ نے جب بھی انٹرسٹ کی کیلکولیشن کو ویریفائی کرنا ہے تو آپ موٹی سی پہلی بات ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ انٹرسٹ کیا جتنی اماؤنٹ ڈیو ہے اس اماؤنٹ ڈیو پر کیلکولیٹ کیا گیا اور جتنے پیریڈ کے لیے ڈیو ہے کیا اتنے پیریڈ کے لیے کیلکولیٹ کیا گیا اف یس تو اوکے کیلکولیشن کی حد تک بات درست ہے اس کو میں ایگزامپلیفائی کرتا ہوں فار ایگزامپل آپ نے ایک لاکھ روپے کا قرضہ لیا فرسٹ آف جولائی کو اور آپ کا اکاؤنٹ کلوز ہو رہا ہے تھرٹی فسٹ آف دسمبر کو اب وہ قرضہ لیے ہوئے آپ کو سکس منتھس گزرے اس ایک لاکھ روپے کے قرضے پر ten percent rate of interest ہے آپ جب ٹین پرسینٹ اپلائی کرتے ہیں تو وہ دس ہزار روپیہ بن جاتا ہے اب دس ہزار روپیہ تو پورے سال کا انٹرسٹ بنتا ہے آپ کیا کریں گے پیریڈ ڈیو نکالیں گے اس کا کتنا دیٹ از سکس منتھس تو آپ اس کی فریکشن بنائیں گے سکس بائی ٹویلو تو ایک lakh multiplied by ten percent ten thousand آپ کے پاس آ گیا انٹو سکس بائی ٹویلو اب آپ کے پاس فائیو تھاؤزینڈ جو ہے یہ وہ انٹرسٹ کی اماؤنٹ ہے جو کہ کریکٹ ہے interest is the period you on the amount you آئیے اب ان کے اسٹیپس ہم دیکھتے ہیں ویریفائی کرنے کے سب سے پہلی بات we have to open loan agreement have to read its terms and conditions وہ جو لون ایگریمنٹ ہے ہمارے آڈیٹ کلائنٹ کے اور اس فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے درمیان وہ ایگریمنٹ لیں گے اور اس کی تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو ہم اسٹڈی کریں گے کب واپس ادا کرنا ہے کیا ریٹ آف ریٹرن ہوگا کن شرائط پر یہ لون ملا وغیرہ وغیرہ لیکن فی الحال we are concern with the amount of interest on loan کیونکہ ہم کلاس آف ٹرانزیکشن کو اب ویریفائی کرنے جا رہے ہیں ہم اس لون کے اکاؤنٹ بیلنس کو ویریفائی کرنے نہیں جا رہے تو انٹرسٹ ایکسپینس جو کہ کلاس آف ٹرانزیکشن ہے اس وقت ہمارے سامنے اس کی ویریفیکیشن کے لیے ہم اس ریٹ آف انٹرسٹ کو اس لون اگریمنٹ سے چیک کریں گے کہ کیا یہ اگریمنٹ میں مینشنڈ ہے نیکسٹ اسٹیپ یہ آتا ہے کہ اب ہم کیلکولیشن چیک کریں گے جو کہ ہمارے اس ہی انٹرسٹ ریٹ کے مطابق ہونا چاہیے جو ایگریمنٹ میں مینشنڈ ہے سو ایگریمنٹ کو پڑھنا اس ایگریمنٹ میں ریٹ آف انٹرسٹ کو تلاش کرنا اور پھر اس ریٹ آف انٹرسٹ کے مطابق اس کیلکولیشن کو چیک کرنا یہ تین اسٹیپس میں رکھیے گا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ویریفیکیشن میں چیک کرنا ہے ہم نے accrual of interest in case of non payment اب یہ ایکروول کانسپٹ تو آپ کو کلیئر ہوگا کہ اس ایکروئل کانسیپٹ کے مطابق انٹرسٹ ایکسپینس ہمارے فائنینشل چارجز میں نظر آنا چاہیے I do paid does or not اگر وہ انٹرسٹ ایکسپینس ہم نے ابھی تک پے نہیں کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایکسپینس کے طور پہ ریکارڈ نہیں کیا جائے گا اب یہ آڈیٹرز ان اکاؤنٹینٹس کے ایکروول کانسیپٹ کو بھی چیک کر رہے ہیں یہاں پر کہ انہوں نے انٹرسٹ ایکسپینس بھلے کیش میں پے نہیں کیا انٹرسٹ ڈیو تو ہو چکا ہے ٹھیک کیلکولیٹ ہو چکا ہے لہذا اس کو ایکسپینس میں ڈیبٹ اور پیبل لائبلٹیز میں کریڈٹ ہونا چاہیے یہاں پر ان کے اکروس کو چیک کیا جائے گا نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے جس جی میں check payment voucher with bank advice اب پیمنٹ واؤچر یعنی کہ آپ نے جو انٹرسٹ پے کیا اس کو آپ کیسے چیک کریں گے اس کی واؤچنگ کیسے کریں گے یہ بعض صورتوں میں تو جو آپ کا بینک ہوتا ہے وہ آپ کو ڈیبٹ کر دیتا ہے بینک اسٹیٹمنٹ میں اور بعض صورتوں میں وہ ایک ایڈوائس بھیجتے ہیں جس کو پے کیا جا رہا ہوتا ہے لہذا وہ جو بھی سپورٹنگ ڈاکیومنٹ ہوگا وہاں سے آپ اس کو واؤچ کریں گے نیکسٹ پوائنٹ ہے جی ڈسکلوجرس کے ریفرنس میں اب ہم انشور کریں گے کہ کیا amount of interest rate of interest یا کوئی انٹرسٹ جو کیپٹلائزڈ ہوا ہے according to the requirements of I A S twenty three کیا یہ تمام باتیں پراپرلی ڈسکلوز ہو چکی ہیں یا نہیں amount of interest rate of interest یہ باتیں تو عام فہم ہے جلدی سے سمجھ آ گئی آئی ایس ٹوینٹی تھری کے اگینسٹ جو کیپیٹلائز ہوا ہے وہ شاید سمجھ نہ آیا ہو یہاں پر اب آئی ایس ٹوینٹی تھری جو بورنگ کاسٹ سے متعلق ہے اس کو میں ڈیٹیل سے تو نہیں بیان کر سکتا لیکن اتنی سی بات آپ کے ساتھ ضرور شیئر کر سکتا ہوں کہ ایک اسٹینڈرڈ ہے بورنگ کاسٹ سے متعلق جو گائیڈ لائن پرووائڈ کرتا ہے کہ کچھ صورتوں میں انٹرسٹ آن لون کو جس ایسٹ کی کنسٹرکشن کے لیے اس لون کو استعمال کیا جا رہا ہے اس ایسٹ کی کاسٹ میں اس انٹرسٹ آن لون کو شامل کیا جا سکتا ہے میں ریپیٹ کیا دیتا ہوں کانسپٹ تھوڑا سا مشکل ہے ہے نا ابھی دوبارہ دیکھ لیں آپ نے قرضہ لیا اس قرضے کو آپ نے ایک ایسٹ کی کنسٹرکشن کے لیے خرچ کیا وہ ایسٹ تو آپ کا کیپٹل ایکسپینڈیچر ہے ہی جو بھی آپ اس کی کنسٹرکشن کے لیے کاسٹ انکر کر رہے ہیں وہ اس قرضے کو جس کو کہ آپ اس ایسٹ کے لیے استعمال کر رہے ہیں اس قرضے پر جو انٹرسٹ ہوگا نارملی تو ہم کہتے ہیں کہ اس انٹرسٹ آن لون کو ایکسپینس میں لے جائیں لیکن آئی ایس ٹوینٹی تھری ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اس انٹرسٹ آن لون کو ایکسپینس میں نہ لے کر جائیں آپ ایسٹ میں کیپٹل ایکسپینڈیچر کے طور پر شامل کر لیں اس کی کچھ شرائط ہیں وہ جب آئی ایس ٹوینٹی تھری آپ ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو کلیئر ہو جائیں گے اور کچھ پیچیدہ کیلکولیشن بھی ہیں جو کہ میں اس اسٹیج پر ابھی ڈسکس نہیں کر سکتا ابھی میں نے آپ کو ایک رفلی کانسپٹ دے دیا تو آئی ایس ٹوینٹی تھری کے تحت بورنگ کاسٹ کو کیپیٹلائز اگر کیا گیا ہے تو اس کا بھی پراپر ڈسکلوجر موجود ہونا چاہیے سو یہ انٹرسٹ آن لون کے ریفرنس میں ویریفیکیشن کرنے کے کچھ سٹیپس تھے جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا اب ایک اور کلاس آف ٹرانزیکشن ہے جس کے بارے میں ہم کچھ تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے جی ڈیپریسیشن آن فکسڈ ایسٹس اب اس کلاس آف ٹرانزیکشن سے تو آپ بخوبی واقف ہیں از این ایکسپینس اور آپ اس ایکسپینس کو کافی مرتبہ آپریٹنگ ایکسپینس کی لسٹ میں دیکھ چکے ہیں آپ بعض اوقات ڈیپریسیشن ایکسپینس کو پروڈکشن کاسٹ میں بھی دیکھتے ہیں تو ڈپریسیشن آن فکسڈ ایسٹس آپ کو اس کے بارے میں مین مین باتیں یہ معلوم ہے کہ ایک ڈپریسیشن ریٹ ہوتا ہے جس کو اپلائی کیا جاتا ہے فکسڈ ایسٹ کی کاسٹ پر یا اس کی نیٹ بک ویلو پر ایک چارج معلوم کرنے کے لیے جو کہ اس فکسڈ ایسٹ کی اکنامک بینیفٹ کی ویلیو کو شو کر رہا ہوتا ہے جو ہم نے حاصل کیا ڈیورنگ دا ایئر یہ ڈیپریسن کا کانسیپٹ ہے نا سو so, اب ایز این آڈیٹر آپ اس کو ویریفائی کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلا پوائنٹ آپ کیا ویریفائی کریں گے کہ چیک کریں گے opening balance of the cost of assets and accumulated depreciation with the last year audited accounts اس کی ضرورت کیوں پیش آ گئی اس لیے کہ اگر آپ ریڈیوسنگ بیلنس میتھڈ کے تحت ایکسپینس کو کیلکولیٹ کرنے جا رہے ہیں تو یو نو ویری ویل کہ کاسٹ میں سے اوپننگ ڈیٹ کی جو ہوتی ہے اسے مائنس کیا جاتا ہے تب نیٹ بک ویلو جو آتی ہے اس پر ڈیپریسن ریٹ اپلائی کیا جاتا ہے تو اب چونکہ بہرحال ان کے اوپر اپلیکیشن ہونی ہے ڈیپریسن ریٹ کی تو وہ ویلیوز تو درست ہونا چاہیے نا ان کو آپ پچھلے سال کے آڈیٹڈ بیلنس شیٹ سے ویریفائی کریں گے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں انشیور کریں گے that depreciation policy is appropriate and applied consistently یہاں پر کنسٹینسی کانسیپٹ ہے ڈپریسن پالیسی کا اپروپریٹ ہونا اور اس کا پھر کنسٹینٹلی اپلائی ہونا اس کے اندر دو تین پہلو ہیں ان کو دیکھا جائے گا کیا جو ہم نے ڈپریسیشن میتھڈ ڈیٹرمن کیا ہوا ہے اب ہم نے مینس ہمارے آڈٹ نے جو ہمارے آڈٹ کلائنٹ نے ڈپریسیشن میتھڈ ڈیٹرمن کیا ہوا ہے کیا وہ depreciation method according to the pattern of economic benefits ہے آف دیٹ ایسٹ اس ایسٹ کا جو pattern of providing economic benefits ہیں اس کے مطابق میتھڈ آف ڈیپریسن ہونا چاہیے لائک like, اگر وہ ایسٹ ہمارے آڈیٹ کلائنٹ کو کانسٹینٹلی اکنامک بینیفٹس پرووائڈ کر رہا ہے ہر سال برابر کے تو وہاں پر اسٹریٹ لائن میتھڈ آپ اپلائی کریں گے اور اگر وہ اکنامک بینیفٹس اس کے ریڈیوس ہو رہے ہیں بائی دا ٹائم اس کاسٹ آف ایسٹ کے ایلیمنٹ سے متعلق اکنامک بینیفٹس اس اینٹی کو اگر ریڈیوسڈ مل رہے ہیں بائی دا ٹائم ہر اگلے سال میں تو وہاں پر ریڈیوسنگ بیلنس میتھڈ اپلائی ہوگا سو پیٹرن آف بینیفٹ کو دیکھا جائے گا اگر پروپورشنیٹلی ریڈیوس ہو رہے ہیں تو sum of year digit method لگایا جائے گا اور اگر ہم جتنے نمبر آف یونٹس پروڈیوس کرتے ہیں ان کے مطابق ڈیپریسیشن میتھڈ بنانا چاہ رہے ہیں تو number of units output method وہاں پہ اپلائی کیا جائے گا so pattern of economic benefit جو بھی اس ایسٹ کا ہوگا وہی والا میتھڈ اس کے اوپر اپلائی کیا جائے گا یہاں پر یہ دیکھا جائے گا کہ کیا ہمارے آڈیٹ ڈیپریسیشن میتھڈ درست اپنایا ہوا ہے نمبر ایک نمبر دو depreciation rate that will be based on the useful life of the asset وہ بھی چیز آپ ڈیٹرمن کریں گے کہ کیا یہ اکارڈنگلی آپ نے پالیسی بنائی ہے کہ یہ ریٹ لگے گا یہ میتھڈ لگے گا اور پھر کنسٹینٹلی اپلائی ہو رہا ہے یا نہیں یہاں پر کنسٹینسی کے بارے میں یہ بات دیکھی جائے گی کہ پیریوڈیکلی ریویو ضروری ہے ایس سکسٹین کے مطابق ڈیپریسیشن میتھڈس کا اور ڈیپریسیشن ریٹس کا اگر کیونکہ ہے تو بنیادی طور پر یہ ایسٹیمیشن نا اگر تو یہ میتھڈس اور ریٹ یعنی کہ یوزفل لائف اور پیٹرن میں کوئی تبدیلی نہیں ہے تو کنسسٹینسی رہے گی اگر ان میں کوئی تبدیلی رونما ہو گئی ہے تو یہ ایسٹی تبدیل ہو جائیں گے یہ اس کی ڈیٹیل تھی بہرحال آپ نے ویریفائی کرنا ہے کہ یہ پالیسی جو ہے یہ ڈیپریسن ریٹ میتھڈ وغیرہ کنسٹینٹلی اپلائی ہو رہے ہیں یا نہیں نیکسٹ پوائنٹ اس کا آتا ہے جی ہم یہ ویریفائی کریں گے کہ کیا ڈیپریسن کیلکولیشن ایڈیشنس اور ڈسپوزل کے ریفرنس میں جو ڈیورنگ دا ایئر ہماری ہو رہی ہیں وہ بھی according to the accounting policy ہیں یا نہیں فار ایگزامپل یہاں پر بات آتی ہے ٹائم پر پوسٹ بیسس کی یا full year depreciation in the year of purchase and no depreciation in the year of disposal کی کہ وہ جو ہماری پالیسی ہے کہ ہم نے ٹائم پرپورشنیٹ بیسس پر in the year of purchase depreciation calculate کرنی ہے اور in the year of disposal بھی پھر ٹائم پر ہی کیلکولیٹ کی جائے گی کیا اس پالیسی کو کنسٹنٹلی اپنایا جا رہا ہے یہ تو نہیں کہ جس سال میں خریدا تھا اس سال تو فل ایئر ڈیپریسن لے لی تھی لیکن جس سال میں اس کو ڈسپوز آف کر رہے ہیں اس سال ہم لے رہے ہیں ایسی بات کنسٹینسی کے ساتھ ہونی چاہیے اور پالیسی درست بنا کر اس کو لے کر چلنا چاہیے یہ ہم نے چیک کرنا اور لاسٹ پوائنٹ اس میں یہ آتا ہے کہ ہمیں اب ایک اینالیٹیکل ریویو ریکوائرڈ ہوگا آپ تو جانتے ہیں کہ سبسٹینٹی پروسیجرز میں اینالیٹیکل ریویوز بھی جو ہوتے ہیں وہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں اب یہاں پر ہمیں انالیسس کیا کرنا ہے ڈپریسیشن کی ریزنیبلنیس کا انالیسس کرنا ہے کہ ڈپریسیشن کی جو اماؤنٹ ہے is that reasonably calculated has that been disclosed پچھلے سال کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو ڈپریسیشن ایکسپینس ہے اور جو ہماری بیلنس شیٹ میں اکاؤنٹ بیلنس نظر آ رہا ہے نان کرنٹ ایسٹس کا کیا وہ مطابقت رکھتا ہے اس کے ساتھ یا نہیں جس طرح سے آپ کو یاد ہوگا ایک سٹیپ ہم نے کیا تھا کہ پراپرٹی ٹیکس سے ہم نے لینڈ اینڈ بلڈنگ کی پراپرٹی کا اکاؤنٹ بیلنس ویریفائی کیا تھا کہ اگر پراپرٹی ٹیکس پے کیا جا رہا ہے تو لینڈ اینڈ بلڈنگ کی جی یا اگر لینڈ اینڈ بلڈنگ ہے تو پراپرٹی ٹیکس اس کا کی جی تو یہ وہ والی بات ہے کہ ڈپریسن ایکسپینس کا ہم ایک اینالیٹیکل ریویو لے رہے ہیں کہ اگر ڈیپریسیشن ایکسپینس اتنی ہے تو ایسٹ کتنے ہیں یا یوں کہہ لیں کہ اگر ایسٹ اتنے ہیں تو کیا ڈیپریسیشن ایکسپینس ریزنیبلی اتنا ہی ہونا چاہیے یا نہیں یہ اینالٹیکل پروسیجر ہمیں یہاں پر اپنانا ہوگا پچھلے سال کے ساتھ بھی اس کو کمپیئر کرنا ہوگا کہ پچھلے سال ہماری ڈیپریسیشن کتنی تھی اور اس سال ہماری ڈیپریسیشن کتنی لیں جی یہ class of transaction depreciation of fixed fixed assets کے ریفرنس میں ہم نے گفتگو کی اور اب لاسٹ جو میرے آج کے پلان کے مطابق آپ کے ساتھ ڈسکشن کا موضوع ہے وہ ہے اسٹاف لونس یہ ایک اکاؤنٹ بیلنس ہے اور this will be appearing in assets of our balance sheet کیونکہ ہم نے اسٹاف کو لون دیا ہوا ہے اب اسٹاف نے وہ جو لون لیا ہوا ہے وہ اس سے واپس لینا ہے تو بیلنس شیٹ میں ایسٹس میں نظر آئے گا نا اسے آڈیٹرز کیسے ویریفائی کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلا اسٹیپ جو آڈیٹرز دیکھیں گے وہ ہوگا کہ سروس رولز کو ایگزامن کیا جائے اور نوٹ کی جائے major particulars regarding staff loans service rules and regulations یہ جب بھی کسی کو امپلائی کے طور پر ریکروٹ کیا جاتا ہے تو وہاں پر ڈیٹرمن کیے جاتے ہیں ان کے ساتھ طے کیے جاتے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ جناب ہمارے سروس رولز اینڈ ریگولیشنز ہوں گے جن کے تحت آپ نے ہمارے ساتھ جاب کرنی ہے اب کیا اس آڈٹ کلائنٹ نے سروس رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے ہوئے ہیں اف بنائے ہوئے ہیں تو بتائیے ہم ان کو پڑھنا چاہتے ہیں یہ آڈیٹر کہیں گے وہ service rules and regulation company کے آپ کے پاس آ جائیں گے اور اس سروس رولز اینڈ ریگولیشن کے اندر اسپیسیفکلی آپ کو لون دینے کی پروویژن کو چیک کریں گے کہ کیا اسٹاف کو لون دینے کی پروویژن موجود ہے ان سروس رولز اینڈ ریگولیشنز میں یا نہیں next point examine and evaluate internal control اب یہاں پر انٹرنل کنٹرول کی اہمیت کیا ہے کہ جب بھی ہم ویریفائی کرنے جا رہے ہیں کوئی اکاؤنٹ بیلنس تو انٹرنل کنٹرول کا چیک بھی اس میں دیکھا جائے گا اب یہ ایکسٹینٹ بھی تو ہمیں بتائے گا انٹرنل کنٹرول پر بیس کر کے ہماری سیٹسفیکشن اگر ہے تو ٹھیک ہے ہم کو ایک آدھ لون جو ہے ویریفائی کر لیں گے امپلائی کو جو دیا ادر وائز ڈیپ ایکسٹینٹ تک جانا ہوگا اور وہاں سے ہمیں ایک تسلی ملی ہوتی ہے کہ یہ جو لون پرووائڈ کیے جا رہے ہیں اسٹاف کو یہ باقاعدہ جو پروسیجر ہیں کنٹرول پروسیجرز ان کے مطابق پرووائڈ کیے جا رہے ہیں اور کنٹرول آبجیکٹوس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پرووائڈ کیے جا رہے ہیں یعنی کہ کنٹرول آبجیکٹیوس ہمارے جو ہیں وہ خراب نہیں ہو رہے لہٰذا انٹرنل کنٹرولز کو بھی یہاں پر ہم سامنے رکھیں گے ان کے ریزلٹس کو بھی ہم یہاں پر سامنے رکھیں گے پھر ایک اور بہت اہم پوائنٹ ہے کہ جو اپلیکیشن فارم ہوتا ہے لون لینے کے لیے اس فارم کو چیک کیا جاتا ہے کہ کون کون سی ڈیٹیلز ہم ان سے لے رہے ہیں امپلائی سے کیا ہم پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی لینتھ آف سروس کیا ہے کیا اس امپلائی سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کس اسکیل میں کام کر رہے ہیں کس گریڈ میں کام کر رہے ہیں آپ کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں یہاں پر کہ محض امپلائی نے اپلائی کیا لون اور اس کو لون دے دیا گیا بغیر ڈیٹیلز اس سے لیے بغیر اس لون کا مقصد معلوم کیے لہذا آڈیٹر یہاں پر فارم بھی چیک کرے گا جس ایپلیکیشن فارم کے ذریعے سے اس امپلائی کو لون پرووائڈ کیا جا رہا نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے جی کہ انشور کیا جائے گا کہ کیا وہ لون پراپرلی آتھورائزڈ ہے اس کے لیے بورڈ کی ریزولیشن دیکھی جائیں گی وہ بورڈ ریزولوشن جو ہیں وہ ہمیں بتائیں گی کہ جی یہ جو لون پرووائڈ کرنا فلانے امپلائی کو جو ہے نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے کہ ایگزامن کریں گے ہم agreement the staff and ensure terms are being adhered to وہ جو اس اسٹاف کو لون دیتے وقت ایک اگریمنٹ ہوا ہے اس ایگریمنٹ کی جو ٹرمس ہیں کیا ان ٹرمس کو فلفل کیا جا رہا ہے فار ایگزامپل پانچ سال کے لیے قرضہ لیا اور کہا یہ کہ جی ہر سال ایک قسط واپس کر دی جائے گی کیا اس کی قسط واپس کی گئی یا نہیں اس سال میں اس چیز کو دیکھا جائے گا پھر سرٹیفکیٹ آپٹین کریں گے اسٹاف کی طرف سے بھی ڈائریکٹلی کہ کیا واقعی اتنا لون آپ نے لیا ہوا ہے اس چیز کی ویریفیکیشن ہمیں ڈائریکٹ اسٹاف سے ریکوائرڈ ہوگی کہ ایسا تو نہیں کہ کمپنی کے اکاؤنٹنٹ نے بوگس لون شو کیا ہوا ہے بوگس ڈاکیومینٹیشن شو کی ہوئی ہیں لہذا ڈائریکٹ کنفرمیشن بھی کی جائے گی یہاں پر پھر if the loan is secured تو اس کی سیکورٹی کو ایگزامن کیا جائے گا کہ یہ جو لون پرووائڈ کیا گیا کیا امپلائی سے کوئی سیکورٹی لی گئی تھی اس کے لیے یا بغیر سیکورٹی کے اس کو ہم نے لون پرووائڈ کیا تو وہ ہم آڈیٹ کلائنٹ سے پوچھیں گے کہ جی یہ لون جو آپ نے پرووائڈ کیا اس پہ اگر کوئی سیکیورٹی ہے تو بتائیے کون سی سیکیورٹی لی گئی اور پھر اس کی ریزنیبلنیس کو بھی چیک کیا جائے گا کہ اس اماؤنٹ کی سیکیورٹی لی گئی کیا وہ ریزنیبل ہے اس اماؤنٹ کے لون کے ساتھ جتنا اماؤنٹ آف لون ایڈوانس کیا گیا اور لاسٹ پوائنٹ یہ دیکھا جائے گا کہ کیا ایڈوکیٹ پروویژنگ کی جا رہی ہے amount of doubtful recoveries یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جب بھی کوئی ریسیویبل آپ کو بیلنس شیٹ میں نظر آ رہا ہوتا ہے تو اس ریسیویبل کے اگینسٹ آپ چیک کرتے ہیں کہ کیا پروویژن فار ریکوریبلٹی کریٹ کی گئی یا نہیں لائک like جیسے ڈیٹرس کے against provisions for doubtful debt create کی جاتی ہیں تو اب یہ لون بھی تو ریسیویبل ہے اب بے شمار امپلائیز ہیں آپ کے آڈیٹ کلائنٹ کے آپ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا وہ جو سے لون ریسیویبل ہے ان کی ایجنگ کی جاتی ہے کہ کس اسٹاف ممبر نے کتنی دیر سے قرض لیا ہوا ہے اور اس کو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ دیکھا جاتا ہے کہ کیا واقعی اتنی مدت کا لون تھا اگر وہ اتنی مدت کا لون نہیں تھا تو یہ کیوں ابھی تک واپس نہیں کیا گیا اور اگر یہ اتنا ہی اوور ڈیو ہو گیا ہے تو اس کے اوپر پھر کیوں نہیں کی گئی ار ریکوریبلٹی کے ریفرنس میں so it was an important point لیں جی یہ چند ایک پوائنٹس تھے اسٹاف لون کو ویریفائی کرنے کے اعتبار سے اب میں نے جناب آپ کو پچھلے لیکچرز میں ویریفیکیشن سے متعلق جو باتیں کی ہیں اس میں موٹے موٹے account balances asset liability equity اور کچھ کنفرمیشنز اکاؤنٹ بیلنسز کے بارے میں جس میں بینک اور ڈیٹرز کی کنفرمیشنز اہم تھیں اور کچھ کلاس آف ٹرانزیکشنز جو آج ہم نے ڈسکس کی ایکسپینسز کے اعتبار میں یہ بہت اہم ڈسکشن ہے ویریفیکیشن کے اعتبار سے جو ہم نے کی ہے اس سے بھی زیادہ مزید ڈسکشن آپ کو آپ کے ہینڈ آؤٹس میں ملیں گی ضرور گو تھرو کیجیے گا اور جہاں پر پرابلم آئے کانٹیکٹ دا ڈسکشن بورڈ مجھے اجازت دیجیے اللہ حافظ